الٹے ہاتھ سے لینا اور دینا کس کا طریقہ ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا سنت ہے الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے تو یہ شیطان اتنا ہاوی ہو گیا ہے کہ الٹا ہی ہاتھ چلتا ہے آپ نوٹ کرنا اپنا کہ کوئی برابر بیٹا ہوگا کوئی کچھ دے گا نا الٹے ہاتھ سے پکڑ لو گے کوئی دینا ہوگا تو الٹے ہاتھ سے دے دو گے آپ کو ہوش بھی نہیں ہوگا تو یہ شیطان جو ہے نا یہ بس ہے بس یہ عام ہے عوام خواص اس میں کا ابتلا ہے بدقسمتی سے اگرچہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے لیکن غیر سنت جو ہے اس میں عظمت ہے سیدھے ہاتھ کی عادت ڈالیں حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے سیدھے ہاتھ سے لینے دینے کی عادت ڈالو کہ جب قیامت میں اعمال نامہ دیا جائے تو تمہارا سیدھا یاد اٹھے سیدھے ہاتھ میں جس کے عمال لاما آیا وہ اس کا بیڑا پار ہے الٹے ہاتھ میں آیا تو بس گیا اب الٹا ہی ہاتھ اٹھتا ہے ہمارا خدا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر فرمائے کروائے اپنی عادت بنائے کو بچوں کی بھی عادت بنائے بچہ تو الٹا ہی ہاتھ اٹھاتا ہے ninety nine point nine note کیا الٹا ہاتھ سے کھائے گا الٹے ہاتھ سے ہی وہ سب کر رہا ہوتا ہے لینا دینا تو اب ماں باپ اس کو کیوں ٹوکیں گے خود ان کا اپنا حال برا ہے <laughs> وہ بھی الٹے ہاتھوں والے لیفٹسٹ ہوتے ان مانو گھر الٹا ہاتھ چلا رہے ہوتے الٹا مانے لیفٹ سیدھا مانے رائٹ تو رائٹ ہاتھ سے سب کھانا پینا لینا دینا یہ کیا جائے ہاں زمین سے اٹھایا لیفٹ ہاتھ سے تو پرواہ نہیں لیکن اب دینا ہے تو رائٹ ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے کھانا کھاتے ہیں دانے اٹھانے کی ہم ترغیب دیتے ہیں تو بعض اٹھاتے ہیں لیکن الٹے ہاتھ اٹھا کے منہ میں ڈال دیتے ہیں تو یہ نہیں بھلے الٹے ہاتھ اگر اٹھا لیا ہے تو سیدھے ہاتھ میں رکھ کر پھر منہ میں ڈالے یا یوں کھاتے ہیں تو الٹے ہاتھ میں کچھ دانے گرتے ہیں پھر یوں کر لیتے ہیں یہ بھی نہیں بلکہ الٹے ہاتھ میں دانے آ گئے تو سیدھے ہاتھ میں ڈال کے پھر منہ میں رکھیں اس طرح عادت بنانی پڑے گی ایک آدھ بار سن لینے سے یاد نہیں ہو جائے گا سیریس لینا پڑے گا کہ نہیں مجھے شیطان کا طریقہ ختم کرنا ہے اور سنت اپنے اوپر نافذ کرنی ہے تو یہ تو ایسا ہے نا کہ اس میں کوئی آپ بولو گے میں امام آباد دوں گا تو یہ بازار میں لوگ آواز لگائیں گے تو مذاق اڑائیں گے تو شرم آتی ہے تو یہ سب ہیں مسائل آپ کو تو یہ ان سیدھے آتے کھانے پینے لینے دینے میں کیا مسائل ہیں خود آپ کی نیتوں کا مسئلہ خراب ہے جب سنتوں کی نیت بن جائیں گی تو نہ امام میں کوئی ستائے گا نہ داڑھی میں آپ کو چھیڑے گا کچھ بھی نہیں تو اب اس میں تو الٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ میں تو کوئی کچھ نہیں بولتا ہے نا نیت کا ہی مسئلہ ہے نا چور پکڑ لیا نا اب اس چور کو پکڑ گئے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو اور اپنا سیدھا ہاتھ چلانا لینا دینا کھانا پینا ہاتھ سے بس پکا یہ فائنل ڈیسیزن لے لو خلاص شیطان کا طریقہ نہیں چاہیے میرے کو الٹے ہاتھ والا I am rightist no left